گے پر دین کو بے جان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دیوان ہے سمجھانے سے سمجان کریں گے پروان ہے ہم جان کی پروان کریں گے اب کچھ بھی ہو اقدام دلیرا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ڈاتے ہیں نہاتوں پہ جہاں ظلم و ستم لوگ ہر روز اٹھاتے ہیں شہیدوں کے علم لوگ گوئی کا پر ساتھ دیا کرتے ہیں کم لوگ اب کی وادی سے نکل آئے ہیں ہم لوگ اب خود کو رہے شوق میں دیوانہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے کٹ جائیں گے پر دین کو بے جانا کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ہیں سمجھانے سے سمجھانا کریں گے پروان ہے ہم جان کی پروان کریں گے اب کچھ بھی ہو ایک دلیرا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے جا خالق جا پر ہے فدا کرنے کو تیار دیوان ہے لائ شہادت کے طلبار گے گے بہت جلد تیرے ظلم کی دیوار ہم غزنوی نبی محمود کے پیروں ہے خبردار برباد پھر ہندو کا سنم خانہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے کٹ جائیں گے پر دین کو بے چان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دیوانے ہیں سمجھانے سے سمجھا نہ کریں گے پروانے ہم جان کی نہ کریں گے اب کچھ بھی ہو نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے مرعوب نہ ہوں گے کبھی ایٹم سے عدد سے ملتی ہے ہمیں فتح فرشتوں کی رشد سے سرشار ہے اللہ سمد سے بیزار ہم لوگ یہودی کی مدد سے اب ہم کسی مرد کو نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے کٹ جائیں گے پر دین کو بے چان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دیوان ہے سمجھان سے نہ کریں گے پروان ہے ہم جان کی پروان کریں گے اب کچھ بھی ہو دلیرا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے باتوں سے نہیں مانتے لاتوں کے کبھی بھوت کیا عقل ہو جس قوم کا مذہب ہو حرکت میں جو آ جائے ادھر آل میں ملبوت ہی ادھر جائے گا طاقت کا ادھر بھوت یوں بھاگیں گے کہ مڑ کے بھی دیکھا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے کٹ جائیں گے پر دین کو بے نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دیوانے ہے سمجھانے سے سمجھان کریں گے پروان ہے ہم جان کی پروان کریں گے اب کچھ بھی ہو خدا مدلیرا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہاں قوت تیرے سنگ رہے گی لیکن یہ زمین تجھ پہ بہت تنگ رہے گی کب تک تیری ہٹ گرمی بے ڈھنگ رہے گی آزادی کشمیر تلک جنگ رہے گی جموں میں جموں دب تو گوارا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم بادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے کٹ جائیں گے پر دین کو بے جان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ہیں سمجھانے سے سمجھا نہ کریں گے پروانے ہے ہم جان کی پروان کریں گے اب کچھ بھی ہو اقدام دلیرا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے سر جائے تو سر جائے ہمیں اس کا نہیں غم کٹ جائے تو جائے مگر ہوگا نہیں یہ غم اب سر سے کفن باندھ کے نکلے ہیں اثر ہم جب تک کہ نہ لہرائے گا دہلی پہ یہ پرچم اس وقت تلک چین سے بیٹھا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کشمیر کا سودا نہ کریں گے کٹ جائیں گے پر دین کو بے چان کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دیوان ہے سمجھانے سے نہ کریں گے پروان ہے جان کی پروان کریں گے اب کچھ بھی ہو خدا خدان نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر کا سودا نہ